والے بھی بتا پلیز جی بہت ہی اچھی بات ہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان جی پتہ ہے ہم نے اس وقت کون سی کتاب کا سبق پڑھنا ہے اکرا ہاں۔ اکرا ثقائب والے بھی بتا دیجئے اقرا اقرا ہیں نور اسلام ہیں آپ بھی بتا دیجئے آواز آ رہی ہے کہ نہیں آپ جی شکر ہے شکر ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آواز آ رہی ہے میری کسی کو کہ نہیں آ رہی ہے میری کسی کو کہ نہیں جی اسکائپ پہ وائس اوکے جی اسکائپ پہ وائس اوکے اسکائپ اسکائپ جی تو جی ہم نے کتاب پڑھنی ہے طریقہ الاسریہ جو آپ لوگوں کے ذمہ لگایا تھا سبق پڑھنے کو آپ لوگوں نے پڑھا آپ لوگوں کے ذمہ لگایا تھا سبق مطالعہ کیا آپ لوگوں نے پڑھا مطالعہ کیا جی جلدی سے بتائیے ذرا جی جلدی سے بتائیے جس جس نے حقیقتاً مطالعہ کیا تو جس جس نے حقیقت مطالعہ کیا تو وہ بتائے جس نے نہیں کیا تو نہیں جس نے نہیں کیا تو نہیں جس نے مطالعہ کیا ہے جو سبق دیا تھا تو وہ بتایا کہ میں نے کیا ہے جو سبق دیا تھا تو وہ بتایا کہ میں نے کیا ہے جی ارمان نے کیا ہے جی ارمان نے کیا ہے مہیرہ نے کیا ہے مہیرہ نے کیا ہے اور اور حمزہ اقبال حمزہ اقبال آپ کا کیا حال ہے آپ کا کیا حال ہے آپ نے مطالعہ کیا کہ نہیں آپ نے مطالعہ کیا کہ نہیں جی حمزہ جی حمزہ عائشہ خان عائشہ خان حمزہ اقبال آپ موجود حمزہ اقبال آپ موجود اوے لئی سا موجود لئی سا موجود جی جی اور آپ لوگوں نے مطالعہ نہیں کیا آپ لوگوں نے پورے اسلام آپ نے مطالعہ نہیں کیا اسلام آپ نے مطالعہ نہیں کیا اکرا اکرا آپ نے مطالعہ نہیں کیا اکرا آپ نے مطالعہ نہیں کیا یہ آپ کو میری آواز نہیں آ رہی کہ میں پوچھ کیا آواز نہیں آ رہی کہ میں پوچھ کیا رہا ہوں جی جی اچھا کیا بند کر دیا اقرا نے بھی نہیں کیا ہے اور نور اسلام نے بھی نہیں کیا ہے تو اچھی بات نہیں ہے نا جی تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ کم از کم بتایا تو سچ ہے یہ ایک اچھی بات ہے لیکن مطالعہ نہیں کیا تو یہ اچھی بات نہیں ہے آپ نے کہہ دیا کہ ایسے نہیں ہوگا تو نہیں ہونا چاہیے ایسے ٹھیک ہے نا تو جو سبق دیا جائے اسے پورے طریقے سے پڑھ کر آیا کریں اور بیچ میں اگر چھٹی کا دن گزرا ہو پھر تو لازم اور ضروری بنتا ہے کہ یار مطالعہ کرنا چاہیے اس لیے کہ <clears throat> ہفتے کا دن اور اتوار کا دن دو دن بیچ میں چھٹی کا دن گزرے ہیں تو اس میں تو کم از کم کم اور ضروری تھا کہ آپ لوگوں کو مطالعہ کرنا چاہیے خیر بہرحال جو ہوا سو ہوا آئندہ کے لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے اور بہت اچھی بات ہے اور یہ کہ باقی بھی جن جن نے نہیں کیا ہے اور ویسے جی لکھا ہے اگر کوئی ایسا موجود ہو ویسے امید تو نہیں ہے یہ کسی نے کوئی جواب ہی نہیں دیا ہے وہ بھی ایسے ہیں اگر انہوں نے مطالعہ نہیں کیا تو کل ضرور مطالعہ کر کے آئیے لیکن آج ہم کچھ سبق پڑھیں گے دیکھیے جہاں پر یہ آپ کو لوگوں کو جو مقدمہ دیا تھا جہاں سے مکمل ہوتا ہے اس کے بعد جلد Zubair no Mahira no no voice okay in speak پہ جی حمزہ میری آواز سنائی دے رہی ہے voice okay voice okay in speak جی ٹھیک ہے تو الدرس الاول ہم یہاں سے پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے الدرس الاول کتاب قلم ہادہ آپ سب کو آواز آ رہی ہے میری کتاب قلم ہادہ یہ تین الفاظ استعمال کیے ہیں اور تین ہیں اور یہ آگے سبق میں یہی چلیں گے الدرس الاول کتاب قلم ہادہ اب آپ جہاں بھی دیکھیں گے تو میرے خیال سے زیادہ تر ہادہ کا استعمال ہوگا اب کہیں پر تو استفام کے لیے استعمال ہوا ہے کہ ما ہادہ پوچھنے کے لیے آتا ہے استفام کے طور پر لیکن جو اکثر ہیں ان کے اندر یہ حاضہ کا لفظ استعمال ہوا ہے اور آگے جو کتاب قلم آپ کو جو بتایا تو یہ ایک مثال دی ہے کہ اسی طرح یہ چیزیں آئیں گی اور جس طرح کتاب اور قلم ہے اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی چیزیں ہیں ٹھیک ہے الاول کتاب قلم ہارا ہارا اس میں اشارہ ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے ہارا اس میں اشارہ میں سے ہے آپ علم کے اندر پڑھیں گے انشاءاللہ اسماء اشارات کیا ہیں کتنے ہیں اور ان سے کس کس طرف اشارہ ہوتا ہے قریب کی چیز کی طرف دور کے لیے اچھا یہ ساری چیزیں آئیں گی ان شاء اللہ لیکن اب یہاں پر اتنا سمجھ لیجئے کہ حال اس میں اسماء کتاب بک کو کہتے ہیں کتاب کتاب ہے ٹھیک ہے قلم قلم ہے پین ٹھیک ہے تو اب دیکھیے سب سے پہلی بات انہوں نے کی ہے ہادہ کتابن ہادہ کتابن متدا خبر ہیں ٹھیک ہے اور ہادا اس میں اشارہ ہے اس کے ذریعے سے اشارہ ہو رہا ہے کتاب کی طرف کہ ہادا کتابن کہ یہ ایک کتاب ہے کتابن یا اس طرح کی جو بھی چیز نقرہ لائی جاتی ہے ٹھیک ہے اس سے اشارہ اس سے اس کی تعداد بتانی ہوتی ہے کہ یعنی کتاب ایک کتاب ہادا کتابن یہ ایک کتاب ہے ہاضا قلم یہ ایک قلم ہے ہاضا ورق یہ ایک ورق ہے یہ ایک صفحہ ہے ورق صفحہ پیج ٹھیک ہے ہاضا قلم قلم ورق صفحہ پیج کتاب کتاب اتنی تین تین باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی اس میں اشارہ ہے اس کے ذریعے سے کسی چیز کی طرف اشارہ ہوتا ہے اسماء اشارات میں سے ہے ٹھیک ہے اور قریب قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے زیادہ دور کے لیے استعمال نہیں ہوتا یہ حالا اس کے بعد آپ اگر دوسری لائن میں دیکھیں گے تو لکھا ہوا ہے ما ہادا جی ما ہادا ما استفامیہ ہے یہاں پر استفام کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں پوچھنا کہ جیسے کوئی کہے کہ من ہادا کہ یہ کون ہے کسی شخص کے بارے میں جب پوچھا جائے ٹھیک ہے نا کہ یہ کون ہے تو اس کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے من ہادا وہاں بھی استفام من استفامیہ ہوتا ہے تو اسی طرح ما جو ہے وہ بھی استفام کے لیے استعمال ہوتا ہے اب اس سے پہلے آپ اتنی بات سمجھ لیجئے کہ ما اور من کے اندر فرق ما کہاں پر استعمال ہوتا ہے چاہے موصول کے لیے ہو یا استفام کے لیے ہو اور من کا استعمال کہاں پر ہوتا ہے ما اور من میں فرق سمجھ میں آ رہی ہے میری بات ما اور من میں فرق لفظ ما اور لفظ من ان دونوں کے اندر فرق اتنا ہے کہ لفظ ما جو ہے وہ غیر ضوی العقول چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے غیر ضوی العقول کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں عقل نہیں رکھتی جن کے اندر عقل نہیں ہوتی ایسی چیزیں کون ہیں انسان کے علاوہ تمام اشیاء ایسی ہیں کہ جو عقل نہیں رکھتی ہیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں صرف اور صرف انسان کو اللہ رب العزت نے یہ شرف بخشا ہے کہ اسے عقل عطا کی ہے باقی چیزوں میں شعور تو رکھا ہے لیکن عقل نہیں رکھی تو غیر زبل العقول کہ جو چیزیں عقل نہیں رکھتی ہیں ان کے لیے ماں کا استعمال ہوتا ہے اور جو من کا استعمال ہے وہ زبل عقول کے لیے ہوتا ہے عقل رکھنے والی اشیاء کے بارے میں ہوتا ہے وہ کون ہے صرف اور صرف انسان ہے ٹھیک ہے ماں اور من کا فرق سمجھ میں آیا کسی کو ماں غیر ضوی العقول کہ جو چیزیں عقل نہیں رکھتی غیر ضبی العقول کا مطلب غیر وی العقول عقل رکھنے والی جو عقل نہیں رکھتی غیر ضوی العقول ان چیزوں کے لیے ماں کا استعمال ہوتا ہے اور جو چیزیں عقل رکھتی عقل رکھتی ہیں تو ان کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے من جیسے انسان کے لیے تو آج کا جو ہمارا سبق ہوگا وہ صرف ماں کے حوالے سے ہوگا ماں ماں کس کے لیے استعمال ہوتا ہے کون بتائے گا لفظ ماں کا استعمال کس کے لیے ہوتا ہے جی جی اچھا جواب دیا آپ نے عقل کہ جو چیزیں عقل نہیں رکھتی ان کے لیے ماں کا استعمال ہوتا ہے تو اب جو ماں ہادہ اس کے بعد آپ کے سامنے کتاب کے اندر موجود ہوگا سوالیہ نشان ٹھیک ہے ماں ہادہ اس کے بعد ہے سوالیہ نشان کہ ماں ہاضا اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ کیا ہے اب جب ماں کے بعد ہاضا آگے ہے اور اس سے سوال کیا جا رہا ہے تو آپ کے سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ ماں ہاضا کہ ماں استفامیہ ہے نمبر ایک استفام کے لیے استعمال ہوا ہے دوسری بات یہ کہ یہاں ماں استعمال ہوا ہے تو آپ کے سمجھ میں آ جانی چاہیے یہ بات کہ ضرور بضرور اس کے جواب میں ایسی چیز آئے گی یا یہ ایسی چیز کے بارے میں سوال ہے کہ جو کم از کم زویل عقول نہیں ہے بلکہ غیر زویل عقول میں سے ہے ایسی چیز کے بارے میں ہی سوال ہوا ہے کہ جو کیا ہے غیر زویل عقول میں سے ہے اس کے جواب میں ایسی چیز آئے گی ٹھیک ہے جی اچھی بات جی ٹھیک ہے تو اب آپ کے ذہن میں یہ بات آ جانی چاہیے کہ ماں حاضہ سے جس چیز کے بارے میں بھی سوال ہوگا وہ کیا ہوگی غیر زویل وقول ہوگی جی دیکھیے سب سے پہلے ہے ماں حاضہ یہ کیا ہے تو اس کے جواب میں حاضہ کتاب اگر آپ کے سامنے کتاب پڑھی ہوئی ہے آپ اپنے ساتھی سے جو پاس بیٹھا ہوا اس کو یہ کہہ سکتے ہیں اس سے سوال کر سکتے ہیں کہ ماں حاضہ یہ کیا ہے تو اس کا جواب میں آپ کو یہ کہے گا کہ ہارا کتاب یہ آپ کے استفام کا جواب ہے آپ کے سوال کا جواب ہے ماہدہ یہ کیا ہے ہارا کتاب یہ ایک کتاب ہے اب سمجھ میں آئی کتاب ایک ایسی چیز ہے جو عقل نہیں رکھتی میرے ہاں تو کتابیں ایسی ہی ہیں شاید آپ کے ہاں کوئی ایسی کتاب ہو جو عقل رکھتی ہے دوسرا سوال ماہدہ جی یہ کیا ہے اس کے جواب میں ہادا قلم یہ ایک قلم ہے یہ ایک پین ہے اگر آپ کے پاس پڑا ہو تو آپ کسی سے سوال کریں دوسرے سے کہ ماں ہادا یہ کیا ہے تو وہ آگے سے آپ کو جواب دے گا ہادا قلم جی ہوں ٹھیک ہے ماں ہادہ نمبر تین ماں ہادہ یہ کیا ہے ہادہ مکتبن ٹھیک ہے ہادہ مکتبن یہ ایک میز ہے یا تپائی ہے جس پر کتاب رکھی جاتی ہے تنوین آئے گی لاسٹ میں جی ہاں ویسے تو وقف کے ذریعے سے پڑھیں آپ کہ ماں ہادہ یہ کیا ہے ہادہ کتاب یہ کتاب ہے لیکن اگر اصل آپ اعراب پڑھیں گے آخری لفظ میں تو ضرور بضور ہر ایک کے آخر میں یہاں پر جتنی بھی چیزیں ہیں تو ہر ایک پر یہی تنوین آئے گی جسے ڈبل پیش آپ نے لکھا ہے ہادہ کتابن ہادہ قلم ہادہ کرسی ہادہ مکتبً ہادہ بابن شبا شباکن ہادہ جدار کیوں ہے کیوں ہے کیا مطلب ہادہ کتاب یہ ایک مکمل جملہ ہے ٹھیک ہے یہ ہادہ کتاب مکمل جملہ ہے مبتدا اور خبر ہے کتاب یہ خبر بنے گی اور خبر کیا ہے مرفوعات میں سے ہے انشاءاللہ اللہ آپ علم النحب میں پڑھیں گے کہ مرفوعات کتنے ہیں اور ان میں سے کیا کیا چیزیں ہیں مرفوع اس کو کہتے ہیں کہ جو آخر میں جس کے آخر میں ذمہ آتا ہے ٹھیک ہے نا اور پھر تنوین کس چیزوں پر نہیں آتی ہے وہ الگ پڑھیں گے آپ کو ایک تنوین دو پیشیں کس پر نہیں آ سکتی جہاں پر علی فلام ہو وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں ہوں تو پھر تنوین نہیں آتی نہ کرا ہو مطلقاً ہو اس پر کوئی علی فلام نہ ہو کوئی تنوین کے لیے کوئی چیز وہ نہ ہو معنی نہ ہو تو وہاں پر تنوین آئے گی یہ مرفوع پیش تو اس لیے ہے کہ یہاں پر یہ خبر ہے اس لیے مضمون ہوگا خبر مرفوعات میں سے یہ مرفوع ہوگی اور تنوین اس لیے آئے گی کہ تنوین کے لیے کوئی چیز معنی نہیں ہے یہاں پر تو تنوین وہاں نہیں آتی جہاں پر کوئی چیز معنی ہوتی ہے لفلام آیا ہوتا ہے وہاں پر تنوین نہیں آتی اس کے علاوہ کوئی اور چیزیں ایسی ہوتی ہیں تو یہاں پر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی جی آپ کو اتنی بات سمجھ میں آئی کہ تنوین کیوں ہے اور مرفو کیوں ہیں دو پیشیں کیوں ہیں سمجھ میں آ گئی اب بات یا نہیں اور سمجھاؤں تو ہم نے نمبر تین پڑھا تھا ما ہادہ یہ کیا ہے ہادا کرسی یون یہ ایک کرسی ہے کرسی جس پر بیٹھتے ہیں ٹھیک ہے اسے کرسی کہا جاتا ہے نمبر چار ما ہادا یہ کیا ہے یہ بھی استفام ہے سوال ہے اور غیر ضوی العقول کے بارے میں ہادہ مکتب ان یہ ایک تپاہی ہے جس پر کتابیں رکھی جاتی ہیں یا میز کو بھی کہہ سکتے ہیں آپ دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے مکتب ٹھیک ہے مکتب کرسی مکتب میز یا تپاہی ما ہادا ہادا بابن یہ ایک دروازہ ہے بابن کا معنی ہوتے ہیں دروازے کے ما ہادا اس کے بعد جو سوال ہے کہ ما ہادا یہ کیا ہے اس کا جواب میں ہادا شباکن یہ ایک کھڑکی ہے شباک کا معنی ہوتا ہے کھڑکی ونڈو ٹھیک ہے آخری سوال ہے ماں ہادہ یہ کیا ہے ہادہ جدارن یہ ایک دیوار ہے جدار کا معنی ہوتا ہے دیوار